یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی بات یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوت میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ذلت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ذلت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں زناکار کار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملون جس کو پکارا زناکار کار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملون جس کو پکارا نبی نے ہے ملون جس کو پکارا خریدے نظر سے جو لانت خدا کی خرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی بات خریدے نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی جا کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ذلت کی باتیں خود اپنی تمنا کا خون کرنا خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کے سیارو کہاں کا گناہ معصیت کے سیارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت غفلت کی بات نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سارا پام محبت ارے وہ تو خود سارا پام محبت سنو گے بس ان سے محبت کی بات ارے وہ تو خود سارا پام محبت سنو گے بس ان سے محبت کی بات محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سرافا میرے شیخ ہی کا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا نہ دیکھا کہ ہی ایسا درد محبت نہ دیکھا ہی ایسا درد محبت نہ ایسی سو سنی ہے محبت کی باتیں نہ دیکھا کہ ہی ایسا درد محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں خدا جن سمناؤ سے بھی ہونا خوش خدا جن مناؤ سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خوں کر خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا کے کہ یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی بات باتیں مگر در حقیقت عشرت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ذلت کی باتیں